بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ عزیزان آج مارچ انیس سو اڑہتر کی دس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آئے ترپن سے ہو رہا ہے two five over five three سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ فلا جہاد کا لفظ کافرین تھا کہ ان کی عطایت نہ کرو بلکہ یہ تمہاری مخالفت کریں گے ان کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد جاری رکھو حتیٰ کہ یہ میدان جنگ تک میں اتر آئیں گے وہاں بھی ان کا مقابلہ کرنا ہوگا ان کے ساتھ کمپرومائز مفاہمت یا مصالحت کا سوال نہیں پیدا ہوگا اس لیے کہ یہ ایسے دو متضاد نظریات حیات ہیں کہ جن میں باہمی مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی یہ میں کافر یا کافرین کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں کافر کا لفظ کچھ ایسا جیسے گالی ہوتی ہے یوں ہوتا ہے کافر جی کہا جاتا تھا اور یہ غیر مسلم اسے سمجھتے بھی اسی طرح سیتے جیسے گالی دی ہے یہ گالی نہیں ہے انسان دنیا میں پیدا ہوئے اور آپ دیکھیے گا پوری نو انسان مختلف قسم کے لوگ مختلف اقسام تو ایک طرف رہی ایک فرد دوسرے فرد سے نہیں ملتا اور ان دونوں میں امتیاز اور اطراف اور تخصیص اور تمیز کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ اس کے لیے کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ مشیت خدا بندی کے اندر کوئی ہے اور کتنا ایفیشینٹ ہے اس ایک اتنی چیز پہ غور کیجیے کہ ایک شخص کے انگوٹھے کی لکیریں ہیں ہی کتنا یہ مقام یہ ایک انچ کے برابر تو یہ ہے کس کا دنیا میں کسی دوسرے شخص سے نہیں مل سکتا اور یہ جو ہم اثر انسان ہیں مثلا آج کی دنیا کے انسان دو ارب سمجھ لیجئے انہی کی بات نہیں جب سے انسان پیدا ہونا ہوا شروع ہوا آج تک ذہن میں لائیے یہ کتنے انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں جو پہلا انسان مثلا تھا اس کا اور آج جو ہے ان کے بھی دو انگوٹھے دو ایک سے نہیں تھے نہ آج ہیں یعنی تفریق انفرادی کی کیفیت یہ ہے ایک انچ جگہ ہے اور میں کہتا ہوں تصور میں نہیں آتا کہ اتنے ڈیزائن چند لکیروں کے اندر اتنے ڈیزائن مختلف بناتے جانا کہ ایک ڈیزائن دوسرے سے ملے ہی نہیں معلوم نہیں وہ کتنا بڑا کوئی سادہ فرشتہ اس کے اوپر لگا رکھا ہوگا اور اس کے بعد ایکوریسی کی یہ کیفیت کہ کبھی غلطی نہیں کرتا وہ صاحب دنیا بھر کے حساب دان بیٹھ جائیں وہ لکیروں کو ادھر ادھر ہی کچھ کرنا ہے نا کوئی ہنسے نہیں کوئی عدد نہیں کوئی حساب کا سوال نہیں چند لکیریں ہیں اتنے سے ایک انچ کے رقبے کے اندر اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے انسانوں سے لے کے آج تک کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کی یہ لکیریں ایک جیسی ہوں اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان میں چلو جی ذرا ذرا سا فرق ہے کچھ ابہام ہے کچھ ملتی جلتی سی ہیں پتن نہیں یعنی انہی چند لکیروں سے اس طرح شناخت ہوتی ہے کہ کسی اور طریقے سے اس کی شناخت نہیں ہوتی متعین طور پر شناخت لکیر سے جو یہ شناخت کرتے ہیں مجرموں کو اس سے بہتر شناخت کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں تو کیفیت تو یہ ہے فرد اور فرد کے آپس میں تو انسانوں کی پھر اقسام گن لیجئے نسلیں اور قبیلے اور قومیں اور رنگ اور زبان شکل اور شباہت کتنے ہی ہیں لیکن قرآن کریم نے تمام انسانوں کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے اللہ جی خلا کا کم فرمین کم مومن ومین کم کا اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے سو تم میں سے یہ تم دو گروہوں میں بڑھ جاتے ہو تمام انسان ایک گروہ ہے جسے وہ مومنین کہتا ہے دوسرا ہے جسے وہ کابرین کہتا ہے مومن وہ ہیں جو خدا کی بتائی ہوئی صداقتوں کو صحیح مانتے ہیں کافر وہ ہیں جو انہیں صحیح نہیں مانتے عملی زندگی میں آئیے تو ہمارے ہاں ایک سوسائٹی بنائی جاتی ہے اس سوسائٹی کے کچھ ممبر بنتے ہیں جو ممبر نہیں ہوتے وہ نان ممبرز ہوتے ہیں جس اصطلاح میں آج ہم نان ممبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا قرآن کی روح سے وہی معنی کافر کے ہیں یہ جو ایک جماعت بنی ایک پارٹی بنی ایک سوسائٹی بنی ایک امت بنی یہ تو ایک جماعت ہو گئی ایک گروہ ہو گیا انہیں مومنین کہا اور جو اس سوسائٹی کے ممبر نہیں بنے وہ کافر ہو گئے تو یہ گالی تو نہیں یہ تو ایک واقعہ ہے کسی کو نان ممبر کہہ دینے سے یہ تو نہیں کہ آپ اسے تماچا مار دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بھی کہتا میں نان ممبر ہوں تو آپ اس کو اگر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نان ممبر کے لیے اصطلاح ہے تو کوئی بھی برا نہ مناتا ہے اس میں تم آج رکنیت کا فارم بھر دیجیے ممبروں کے سب میں شمار ہو جائیں گے آپ نہیں ہیں تو آپ نان ممبر ہیں تو قرآن کی روح سے انسانوں کی دو ہی کیٹیگریز ہیں ضمن یہ چلا ہوا ہے جھگڑا کے ساتھ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور اس میں کیوں یہ وہاں ہندوستان میں غیر منقسم ہندوستان میں یہ طرح وضع کی اور اس کے بعد آج کیا جھگڑا لمبا چوڑا مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے سوچتے نہیں کہ یہاں تو بنیادی طور پہ بات ہی دو قوموں سے شروع ہوئی ہے ومن کن نو ومن کن کا وہ تو شروع سے انسانوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر رہا ہے اسی کا نام دو قومیں ہیں اب آپس میں ٹکراؤ کی بات اس نے کہی ہے بالکل صحیح ہے ساری تاریخ جو ہے انسانیت کی وہ اس اس اس کی کی, کی شاہد ہے کہ ہمیشہ ٹکراؤ جو ہوا ہے نظریات کے اندر ہوا ہے آج بھی آپ آپ ذرا چھوٹی سطح پہ آ جائیے شریف اور بدماش دو کیٹیگریز ہیں نا انسانوں کی رنگ نسل زبان وطن کا افطراک کچھ ہے نہیں ہے انسان کی خصوصیت جو ہے اس کی بنا پہ یہ تفریق پیدا ہوئی بعض انسان ہیں ان کی یہ خصوصیات ہیں کہ وہ شریف انسان ہیں بعض لوگ ہیں کہ وہ شریف نہیں ہیں وہ بدماش ہیں گنڈے ہیں ان کی خصوصیت کی بنا کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں ان کو دو کیٹیگریز ہو گئی آپ کے ہاں ایک محلے میں رہنے والے ایک گھر میں بسنے والے ایک قوم کے افراد ان دو کیٹیگری میں بڑھ بٹ جاتے ہیں تو یہ جو قرآن نے صداقتیں دی ہیں انہیں نہ ماننے والے کافر نان ممبرس ہیں مخالفت کرنے والے وہ یہی لوگ ہیں ان کے ساتھ اویزش رہے گی کشمکش رہے گی ٹکراؤ رہے گا تقاضم ہوگا مقابلہ ہوگا یہ جہاد ہے ان کے ساتھ آخر تک ٹکراؤ ہوگا بدر کے میدان میں ہوگا اہو کے میدان میں ہوگا ٹکراؤ بھی یہ آپس میں ہوگا تو یہ دو ہی کیٹیگریز ہیں وہ کہتا یہ ہے کہ یہ سارے انسان بظاہر اکٹھے ایک ہی جگہ رہتے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ دو ان دو انسانوں کے اندر وہ تفاوت بنیادی کس قدر ہے کہ یہ دونوں مل ہی نہیں سکتے آپس میں اب اسے وہ ایک جیسا کہ اس کا انداز ہے ایک طبی مثال سے ایک محسوس مثال سے سمجھاتا ہے وہ واجل بحر حاضا ازم فراتم و حاضا ہن اجاج و جا بینا ہوما برزخم و ہجرم محجورا مثال تو اس نے یہ دی ہے عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ دو سمندر ہیں ایک کھاری ہے ایک میٹھا ہے سمندر سے نیچے اتر کے کوئی دریا ترجمہ کر دیتے ہیں دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک ایسا پردہ ہوتا ہے جو انہیں ملنے نہیں دیتا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ غلطی کر کے ترجمہ کرنے میں باہر کا دریا تو ایسے کوئی ہے نہیں نظر نہیں آتے اب تو سروے ہو گئی ہے قریب سارے کرا عرض کی کہ ایسے دو دریا چلے جا رہے ہوں آپس میں جو ایک بہت کھاری ہو اور ایک میٹھا پانی ہو اور دونوں ساتھ کے ساتھ بیٹھے چلے جا رہے ہوں اور وہ ملے نہیں آپس میں اسی طرح سے دونوں چلے جا رہے ہوں اربوں کے ہاں یہ جو باہر کا لفظ ہے یہ سمندر کے لیے ہی نہیں بولا جاتا تھا وہ آپ سوچیے نا یہ صحرا میں بسنے والے بیچارے ان کے ہاں تو کہیں ذرا اگر پانی کا چھپڑ بھی کتنے ہوں گا سی اور اس کے اوپر چار درخت کھجور کے اگ جاتے تھے تو اسے جنت کہتے تھے یہ مال جسے سب سے بڑا آپ کہتے ہیں جس کے ہاں پانی کا مشکیرہ ہوتا تھا اسے وہ مالدار کہا کر دے پانی کی قدر وہاں معلوم ہوتی ہے ذرا سا گہرا جو ذرا سا بھی گہرا ہو وہ اسے باہر کہتے تھے یہ جو قرآن میں آتا ہے نا جناتن تجری تجریتا انہار باغ یا باغات جن کے نیچے انہار بہ رہی ہیں اور ہم تو سمجھ نہیں سکتے کہ باغ کے نیچے سے نہر کیسے بہ رہی ہے اور انہار نہریں بہ رہی ہیں یہ ہمارے ہاں کا جو تصور ہے نہر کا اس کی روح سے یہ غلط شابی پیدا ہوتی ہے جنوں اسی آڈا کہنے ہیں نا یہ نالیاں جو پانی کی ہوتی ہیں ان کو وہ نہر کہا کرتے تھے سچے تھے بچارے دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے کانسپٹ کے اندر انہار کسے کہتے تھے بہر کسے کہتے تھے یم کسے کہتے تھے وہ لوگ ہمیں اپنے تصور کے مطابق نہریں اور بہر اور سمندر نہیں لے آنے چاہیے گڑا گہرائی میں جو ہو اسے وہ کہتے تھے اور یہ چیز جو ہے اب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پانی کی لہریں سٹریم جو ہیں یہ زیر زمین چل رہی ہیں اوپر والا پانی تو پہاڑوں کے اوپر سے آتا ہے بارش کا آتا ہے اصل پانی کا جو ذخیرہ ہے انسانوں کے لیے وہ تو زمین کے کرسٹ کے نیچے سے ہے نا سطح کے لیے اور وہاں آپ دیکھیے یہاں ایک کنواں کھو دیے سخت کڑوا نکلتا ہے پانی اب اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ سر یہاں کھو دیے میٹھا پانی نکلے گا یہ یہاں کڑوا پانی نمکین کھاری پانی اس وہاں یہ میٹھا پانی اور پھر اس کنویں میں سے ہمیشہ کڑوائی پانی ساتھ والے کنویں سے ہمیشہ میٹھا پانی وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نیچے دونوں پانی مل جائیں تو وہ چلیے کھاری میٹھا نہ رہے کچھ کڑوا تو تھوڑا بہت ہو جائے تلخ سے تھوڑا جہا ہو جائے نہیں ابھی نہیں جائے یہ کبھی نہیں ہوتا اور یہ بڑی رحمت ہے اس کی زمین کے نیچے سے یہ سٹریمز پانی کی جو ہیں لہریں ندیاں پانی کی جو ہیں وہ رواں دواں جاتی ہیں اور اس افراد میں جاتی ہیں کہ اتنے اتنے بڑے پائپ کے یہ ٹیوب ویل جو ہیں وہ نصب ہوئے ہوئے ہیں دن رات چلتے چلے جاتے ہیں وہ نیچے سے پانی ختم ہی نہیں ہوتا اور پھر اگلی بات وہی کہ چاندی قدم کے فاصلے کے اوپر وہ دوسرا گور کیجئے تو کھاری پانی نکل رہا ہے اس میں سے اور اس میں سے کھاری پانی نکلتا چلا جا رہا ہے نیچے کی سپریم یہ ساتھ کی ساتھ بہ رہی ہوتی ہیں کبھی نہیں ملتی اور یہ جو کہا ہے نا قرآن نے وہ ہجرم محجور ہے اب یہاں بات چلی آئی نیچے وہ پتھر کی چٹانیں یا پتھر پتھر کی بات آپ دیواریں یا آپس میں اوٹ اس قسم کی ہوتی ہے جبھی وہ نہیں ملتے نا اگر وہ کہیں مٹی کی یا ریت کی ہوں تو وہ تو فوراً مل جائیں یہ کیا بات ہے قرآن کی بینا ہوما برزخم و ہجرم مہجور ہے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے اور پردہ جو ہے وہ پتھریلا ہوتا ہے زمین کے نیچے کی باتیں ہو رہی ہیں چودہ سو سال پہلے ہی اس عرب میں جو زمین کے اوپر کی باتیں بھی ابھی نہیں جان سمجھ سکتے تھے بیچارے سمجھائی بات یہ کہ یہ سارے انسان اکٹھے بستے ہیں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ساری عمر اکٹھے ہی چلتے ہیں پھر ان دونوں کے درمیان اتنا بین تقاوت کہ ایک شرافت کا مجسمہ ہے ایک سر سے پاؤں تک گنڈا پن نظر آ رہا ہے آپ کو ایک ان صداقتوں کو ماننے والا ہے دوسرا اس سے انکار ہی نہیں کرتا ساری عمر مخالفت کرتا ہے اس دونوں انسان ہیں دونوں گروہ ہیں اکٹھے بستے ہیں اکٹھے رہتے ہیں کہا تھا جو بھی کون سی بات آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ دو قسم کے پانی ساری عمر ساتھ ساتھ بہتے رہتے ہیں تو ساتھ ساتھ رہنے میں انسانوں کے یہ بات نہیں ہو جاتی کہ چونکہ ان کو انسان کہا جاتا ہے اس لیے ہم سمجھیں کہ دونوں ایک خصوصیات کے مالک ہو گئے الگ الگ خصوصیات ان کی ہوتی ہیں اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ صاحب یہیں کے رہنے والے ہم ہی میں سے یہ قریش ہمیں میں کے عرب یہ لوگ اس زمانے کے کہہ لیجیے باقی انسان بھی ایک ہی جیسے انسان اور اس کے باوجود کیفیت ان کی یہ ہے ساری عمر ان کی گزر گئی مخالفت ہی کرتے میدان جنگ تک اتر آئے تو کہا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے یہ جو کہا ہے نا ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے اب یہاں سے یہ جو محسوس مثال تھی آئیے اس کے بعد انسانوں کے اوپر جب یہ مثال لے کے آتا ہے وائزا کرات القرآن کرت کے معنی عام طور پہ تو یہ کرت ہمارے ہاں کاری جو آتے ہیں نا قرآن کو پڑھنا ہی ہوتا ہے ہاں، وہ اس فن کے حساب سے پڑھیں یا گا گا کر پڑھیں ورنہ عربی زبان میں اس کے معنی پروکلمیشن ہوتی ہے اعلان کرنا کسی بات ہے یہ جو ہے پیغام قرآن کا جب اس پیغام کو تو عام کرتا ہے بلند کرتا ہے بہرحال قرآن پیش کرتا ہے کچھ بھی معنی اس کے دے لیجیے جالنا بینا کا و بین اللہ دینا لا یوم نو نہ دل تم اور وہ لوگ کہ جو زندگی کے تسلسل کو حیات بعد الموت کو نہیں مانتے ہیں ان دونوں کے درمیان حجابم مستورا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ لٹک جاتا ہے یہ قرآن پیش کرنے والے اور یہ جو اس سے انکار کرنے والے اس کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں پیش تو یہ کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک پردہ لٹکتا ہے اور قرآن کا حجاب ہے حجاب ہے پردہ حجاب مستورہ حجاب تو خود دوسرے کو پردے میں لے آتا ہے نا حجابم مستورا وہ پردہ جو خود مستور ہے چھپا ہوا ہے پردے نے تو چھپانا ہے کسی اور کو وہ تو چھپاتا ہے خود پردہ چھپا ہوا ہے تمہاری نگاہوں سے تو اب انسانوں کے درمیان جو دو دلوں کے درمیان دو ذہنوں کے درمیان جو پردہ لٹکتا ہے وہ پردہ تو ہوتا ہے حجاب مستور ہوتا ہے ایک چھپا ہوا پردہ یہ ہے ذہنیتوں کا فرق جسے آپ کہتے ہیں نہ ماننے کی ایک پہلے سے ہی طے شدہ بات حجاب مستور یہی حجاب مستور جو انڈر گراؤنڈ کرنٹس آپ کے یہاں چلتی ہیں اس میں ہے نا ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتی لیکن وہ کبھی آپس میں دو پانی نہیں ملتے وہ کہتا ہے اسی طرح سے ذرا دیکھو انسانوں کو تم قرآن پیش کرتے ہو ان کے سامنے پیش کرتے ہو تمہارے جیسے بظاہر شکل و شبہات کے اعتبار سے انسانی نظر آتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے اور وہ پردہ خود نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے باقی یہ سارے انسان جتنے بھی ہیں یہ ٹھیک ہے کبھی طور پر وہی خلا کا منل الماء بشرن تمام انسانوں کی تخلیق جیسے اس نے کہا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے کی ابتدا ہم نے پانی سے کی ہے پانی زندگی کی بنیاد ہے جو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جہاں بھی یہ جاتے ہیں کہیں وہ چاند پہ جائیں مریخ پہ جائیں جہاں جا رہے ہیں وہاں سب سے پہلے وہ مٹی لیتے ہیں اور مٹی میں دیکھتے ہیں کہ نم ہے یا نہیں اگر اس میں نم ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہاں امکان ہے لائف کا زندگی کا نام اگر ہو تو اور اگر مٹی میں نم نہ نکلے وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آبادی یعنی زندگی یہاں نہیں ہو سکتی لائف ان اینی فارم کسی شکل میں زندگی ہو زندگی نہیں ہوتی چودہ سو سال پیشتر قرآن نے عرب جیسے مقام میں جہاں جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا جو مرکزی شہر تھا بین الاقوامی شہرت کا شہر مکہ اس سارے شہر میں سترہ آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے صرف تعلیم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس دور میں اس ملک میں ایک ان پڑھ شخص جسے امی کہا گیا ہے وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ زندگی کی بنیاد پانی ہے خود انسان کی ابتدا جو ہے وہ ایک ایسے جرسومے سے ہوئی ہے جو پانی اور مٹی کے ملنے سے نمود میں آیا تھا چودہ سو سال پہلے پھر یہ ایولیوشن کی سٹیجز طے کرتا ہوا پیکر بشریت تک آیا آج بیسویں صدی میں جا کے کہیں یہ مارک کا آرا سائنس کا انکشاف بتایا جاتا ہے وہ ایک امی چودہ سو سال پیشتر عرب کے علاقے کے اندر بیٹھا ہوا وہ یہ بات کہہ رہا ہے تھی اس زمانے میں کسی انسان سے یہ ممکن اس کی فکر میں یہ بات آ سکتی ولدی خلط میں نلما اس لیے جہاں تک تو کبھی زندگی کا تعلق ہے انسانوں کی یہ ٹھیک ہے وہ مشترک ہے تو سب کی نمود اسی سے ہوئی ہے اسی طرح سے یہ بشر سارے بن گئے ہیں پھر یہ تمہارے ہاں جو قبیلوں کے اندر تم نے ایک دوسرے کو بانٹ لیا نسلوں میں بانٹ لیا یہ اس نے کہا یہ تمدنی زندگی ہے تمہاری جس کی بنا پہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا ہے یہ بھی کوئی تقسیم سے ہی نہیں ہے وہ بات یہ لا رہا ہے تقسیم تو وہی کفر و ایمان کی ہے یہ تمہاری تمدنی زندگی کے تقاضے تھے جن کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو پہلے قبائل میں بانٹ لیا خاندانوں میں بانٹ لیا اب خاندانوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں خاندان بڑھتا کس طرح سے لڑکے کا اپنا خاندان تو ہوتا ہے نا آبا اجداد تک جو جاتا ہے اوپر داد کے جن کو کہنے میں دڈیال جن کو کہتے ہیں یہی ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے ایک دوسرا خاندان ہوتا ہے اس خاندان کا ارتباط ہوتا ہے اس خاندان کے ساتھ اب یہ دو خاندان ملتے ہیں یہ خاندان ملنے کے بعد ذرا پھیلتے ہیں تو یہ قبیلہ بنتا تھا ان کے معلوم نہیں یہ یہ, یہ پنجابی زبان والے یہ کم وقت اربوں سے بھی پیچھے تھے آپ کو تو میں نے ارض کیا ہے نا کہ اگلے ہمارے بچے اس بیچارے پنجابی بھی نہیں جانتے ہمارے ہاں پنجابی میں بیوی نو کہ قبیلہ اب میرا قبیلہ آپ حیران ہوں گے سن کے بیوی نو سن بنتا ہی بیوی کے ساتھ جو تھا جو خاندان ملتا تھا نا یہ اس سے بنتا تھا آ کے پھر پھیلتا تھا ورنہ یہ ایک دریال والے جو تھے وہ تو اتنے سنتے ہوئے ہوتے تھے چار بیٹے ہوں اور چار مختلف جگہ ان کی شادیاں کی جائیں چار قبیلے انہوں نے آؤں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ قبیلہ کتنا بڑا بنتا تھا یہ وہ کہتا ہے یہ تمہاری تمدنی زندگی ہے انسانوں کی کبھی زندگی کی بھی بنیاد ایک تھی لیکن اب تم نے آپس میں یوں قبیلے بنا بنا کے اور الگ الگ ہوئے کہ کی کوئی بات نہیں بات تو عزیزہ من قرآن کریم یوں کر رہا ہے کہ تم نے اپنی تقسیم اس طرح سے کی بات ہی بات میں کتنی بڑی بات کیا جاتا ہے جائیدہ ہوں نسل اور بڑی عجیب چیز ہے عزیزہ من اور پھر تمہارے دو رشتے ہم نے بنائے نسل کا بھی اور شہر کا بھی نصب جو ہوتا ہے وہ تو آبا و اجداد کا رشتہ ہوتا ہے شہر ہوتا ہے سسرال کا رشتہ جسے آپ کہتے ہیں قرآن نے دونوں رشتوں کو یکساں اہمیت دی ہے یہ شہر جو ہے پھر میں کہتا ہوں کہ ان پنجابیوں نے کچھ عربوں سے ایسا لیا ہی پنجابی سورا کہنے وہ یہی ہے جو شہر کا لفظ ہے یہ خسر والی بات جو تھی یہ تو ایرانیوں کے یہاں سے آئی سسر والی بات بھی جو تھی یہ یوں ہوئی اصل میں یہ جو چیز تھی وہ شہر جو ہے وہ سورا ہی ہے پنجابی قرآن نے ان بہت چیز میں نے ارض کیا نا کہ بات تو یوں ہی تبھی تقسیم کی کر رہا ہے لیکن وہ تو جاتے جاتے ہی بات اتنی بلند کیا جاتا ہے اس نے دونوں رشتوں کو برابر کا واجب و تعظیم بتایا اس میں دونوں کو یکساں تعلق ان کے ساتھ بتایا دونوں رشتوں کا عزیزہ نعمان اتنی سی بات قرآن کی سمجھ میں آ جائے تو ہمارے گھریلو تنازع میں سو آپ دیکھیے نظر فیصد تنازع ختم ہو جاتے ہیں اگر اس لڑکے کے ذہن میں اپنے ہاں کے رشتے اور بیوی کے رشتے جو ہیں وہ یکساں واجب تقریم ہو جائیں یاد رکھیے بات میں سے بات نکلتی ہے گھر کی زندگی کو اگر آپ جنت بنانا چاہتے ہیں تو ایک اصول پہلا یہ یاد رکھیے کبھی بیوی کے اب جو ماں باپ اور اس کے رشتہ دار ہیں نا ان کی کبھی مذمت نہ کیجیے برائی نہ کیجیے تاکیر نہ کیجیے نفرت نہ ان کے خلاف کہہ رہیے یاد رکھیے جتنی محبت آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کی ہے نا اتنی ہی محبت اس کے دل میں اپنے ماں باپ کی بھی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی برائی کا لفظ برداشت نہیں کر سکتے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے فرق اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجبور و محکوم و محتاج سمجھتی ہے وہ خاموش رہتی ہے تم والا دست ہوتے ہو اس لیے بٹ ملا کہتے ہو میری ماں نو کہتا یعنی تم اور ماں نو نو نوے دادی تم نولتا رہنا روز کوئی گل نہ ہوئی تیرا تو حق ہے نا یہ میں بھی گالا دے لیں تو میرے وڈیا نو بھی دے لیں لیکن کس نے اگر تمہارے باپ کی جوتی کو جوتڑی کہہ دیا ہے تو پھر یہ بخش نہیں جا سکتا ہاں جی بڑی بیٹی خراب کر دی تھی نا یہ پیوری نے بنیاد یاد رکھیے عزیزہ نے من ان کی بھی ایسی تعظیم کیجیے جیسی اپنے ماں باپ کی تعظیم آپ کر رہے ہیں اس کی بھی تعظیم کیجیے اگر اس سے اس کے دل میں آپ اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں نا اس کی عزت کیجیے اس کی عزت کیجیے ان کی بھی عزت کیجیے جن کی محبت اس کے دل کے اندر ہے کیا اتنے سے ہی کہ کل چارج کلمے پڑے تمہارے ساتھ میں یہاں آ گئی تو وہ سارے اس کے اپنے ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتے دار سارے آج جتنے بھی تھے وہ غیر اور دشمن ہو گئے جس کا جیتا ہے ان کو گالیاں دیتا پھر اور یہ کچھ نہ دل میں برا بھی نہ منائے یہ کتنی بڑی ایکسپیکٹیشن تم ان سے کرتے ہو کتنا کتنا ظلم کر رہے ہو تم اس کے اوپر اور پھر کہتے ہو کہ گھر کے اندر تعلق ہمارے جنتی زندگی کے رہنے چاہیے کبھی دنیا میں ایسے شخص کی زندگی آپ آپ سوچیے کسی ایک شخص نے کبھی آپ کے باپ کو گالی دی ہو ساری عمر آپ نہیں بھولتے اس کو مرتے وقت اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ ایرے کو میں بدلا ضرور لانا ہے ادھر اینے تیرے دادے نے گالیاں کڑی اور تم اس بیچاری کے ماں باپ کو روز گالیاں دیتے ہو اور اس کے بعد توقع یہ کرتے ہو کہ یہ تمہیں بھی پوجے تو تمہارے ماں باپ کو بھی پوجے مان بات میں سے بات نکلتی ہے قرآن نسبن و سہرن کو ایک سطح کے اوپر رکھ کے تمہیں دے رہا ہے فجالا ہوں اگر یہ داد کے دریال کے رشتے جو ہیں بوندیں اگر آئیں تو ہاں، خالص ہوا ہے یا بتا دیں کہ کیا کرنا ہے ان لوگوں کو اندر کے دروازے کھول دیجیے بر جی ہاں جی یعنی وہ بہت جگہ ہے اندر کی کھڑکیوں کے شیشے کھول دیجئے یہ تو کھلیں گی نہیں جانیاں رہنے دیجئے شیشے کھول دیجئے اندر دیکھیے آواز جاتی ہے میری ہاں، دیکھ لیجئے ٹھیک ہے ہاں وہ لاؤڈ اسپیکر تو ہے جی ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بات تو اس نے اتنی سی کہنی تھی کہ ایک خاندان پھیل کے پھر قبیلہ کیسے بنتا ہے تم ایسے کیسے بتاتے ہو لیکن جاتے جاتے ہی وہ بات یہ کہہ گیا ہے ایک سدا کے اوپر اس نے رکھا ہے اپنے آبا و اجداد کے والدین کے رشتوں کو اور بیوی کے ماں باپ کے رشتوں کو نصب اور صحت دونوں یکساں اس نے رکھے ہیں لیکن اس معاشرے کا کیا علاج پتہ نہیں یہ کم بختیاں ہمارے حصے میں کہاں سے آئیں معاف رکھیے گا اگر میں اس سطح پہ اتراؤں اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی بیوی کے بھائی کو سالہ کہتے ہیں سالہ تو ہمارے ہاں گاڑی ہے اندازہ لگائیے آپ روز یہ لفظ سنتے ہیں نا آپ اور سالے با... یعنی معاشرے میں ہمارے ہاں پھر یہ چیز ایسی عام ہو جاتی ہے کبھی ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ تو خیر آپ سمجھیں گے نہیں جو ہم نے بچپن سے ہو ہے سوری نہ ہو گئے آپ کو معلوم ہے یہ کیا کہہ گیا ہو یعنی ساس کا بیٹا ہو یہ سوری سچ سن رہی ہے نا سورا ساس ساس کہ سوری سوری نہ ہوئے یعنی کیا بات ہے میرا سالہ لگے یہ گالی ہے سالہ اور پتہ نہیں ہے کم وقت سارے علاقوں میں ادھر ہم نے سارے یو میں بھی سنا ویسے تو وہ سسر وسر کہتے ہیں وہ شالا وہ بھی وہ کہتے ہیں بنگال سے ہے وہ شالا تو شالا ہو جاتا ہے ذرا وہ سالا ہوں گا نا ذرا یعنی اندازہ لگائیے اس معاشرے کا جس میں جس کو آج یہ بیاہ کے لائے ہیں اسی دن اس رشتے سے پہلے تو وہ جو بھائی صاحب تھے بھائی جان تھے ابھی رشتہ ہونا نا جی جتیاں کازادیاں رہی ہیں جنہیں رشتہ لانے ہے یعنی اس وقت تک وہ بھائی جان تھے خاطر توازو ہوتی تھی ان کی بڑے شریف خاندان میں ہم نے شادی کی ہے ان کی جو ہی اس نے چار پہاڑیاں لیا اور وہ گھر میں آئی بیوی ہو کے ہوتے کے ساتھ ہی اس کا وہی بھائی سالہ ہو گیا ریزا نے مان ہم تو یہاں پہنچے ہوئے کبھی سوچا نہیں ہے پھر گھروں کی زندگی کو کہتے ہیں جنت کیوں نہیں بنتی میں کہتا ہوں عزیزا نے من یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے نقطے ہیں میں تو ان نقطوں کے اوپر آنے کے بعد میں نے قرآن کے نئے طرح سے ایمان لایا ہوا کہ کیا بات وہ کر گیا ہے نسبند و کہہ کے ایک بنیادی چیز آپ کے ہاں کی اس دواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی جو تھی اس نے دو لفظوں میں وہ ساری سارا راز کہہ دیا کہ نسب و شہر جو ہے برابر کے رشتے ہیں یاد رکھو وقان ربو کا قدیرہ اور یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے پیمانے ہیں رشتے ہیں <clears throat> اندازے ہیں ان کی بنا پر دو خاندان ایک خاندان بنتے ہیں اور اس طرح سے تم نے ان کو قبیلے بنا دیے ہیں تو ان کی حیثیت تقسیم نہیں ہے انسانیت سے اس میں ہو جاتی تقسیم کا معیار وہی ہے شریف اور پدماشی وہی معیار بلند سطح کے اوپر آپ جب مومن اور کافر میں ممبرز اور نان ممبرز میں صداقتوں کو ماننے والے ان کو جھٹلانے والے دو ہی کیٹیگری دنیا میں پھر رہتی ہیں باقی عزیز عالم کہا کیٹیگریز دو ہی ہیں یہ ساری تمدنی زندگی کے تمہاری ضرورتیں ہیں جن کے مطابق یہ چیزیں آپس میں تم ایک ہو جاتے ہو اور اس کے بعد وہ کیٹیگری ہے کہ بھائی ان کی کیفیت یہ ہے جنہیں ہم نے کافر کہہ کے پکارا ہے جو نہیں اسے تسلیم کرتے وہ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں اور اسے یاد رکھیے گا ہمیشہ انسان نے قرآن نے آ کے بنیادی تعلیم کیا دی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز تھی جو انقلاب آفری چیز کیا تھی جو دنیا میں پیش کی اور وہ ایک ہی چیز ہے انسانوں کو انسان پرستی سے چھڑا دیا یہ ہے باطل کی لم ایک انسان کا دوسرے انسان کی جسے ہم پرستش کہتے ہیں وہ پرستش ہی کی بات نہیں یا بدون کی بات ہے معصومیت اختیار کرنا اس کی انسان کی دوسرے انسان سے محکومیت اختیار اس کا عبد ہو جانا کس کے لیے ہمارے ہاں چونکہ لفظ پرستش آ گیا اسی لیے پرستی کہتے ہیں شخصیت پرستی سے کہتے ہیں حضور سے پہلے تو بہرحال انبیاء کرام تو آتے تھے انسان ہوتے تھے بہرحال ان کی صداقت پر ایمان بھی لانا پڑتا تھا کچھ شائبہ تھا نا اس کے اندر ایک انسان کو اس مقام کے اوپر سمجھنے کا ختم نبوت نے اس چیز کو بھی ختم کر دیا مان کہ اس کے بعد اب نبی بھی نہیں آئے گا انسان کے سامنے انسان کی حیثیت ختم کر دی اس نے اسی لیے اس نے کہا تھا کہ امام محمد اللہ رسول کا خلط من قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ اندازہ لگائیے حضور کا مقام ہمارے دلوں کے اندر کہا کہ وہ خدا کا ایک پیغام تھا آیا اپنا مشن پورا کر کے چلا گیا ایسا ہی ماتا چلن چلے کل کو اگر وہ مر جائے قتل ہو جائے نہ رہے تم میں تو بس تم یہ کہو گے کہ وہ بات اس کے ساتھ تھی وہ چلا گیا ہمارا معاملہ ختم ہو گیا قتل غلط یہ حق تو محمد کو بھی حاصل نہیں تھا ماں کام الشر الکتاب اب الحکم اب البوت سما یقور کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے ہاں خدا اسے ضابطۂ قوانین دے حق حکومت دے نبوت بھی کیوں نہ دے کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ خدا کے نہیں خواہ نبوت بھی کیوں نہ دے شخصیت پرستی سے چھڑا دیا اس نے انسانوں کو انسان پرستی سے چھڑا دیا انسان کے سامنے جھکنے سے چھڑا دیا انسان یا شخصیتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی اور آج پتا ہے آپ کو ہم کس مقام سے ہیں وہ تو ایک نبی یا نبوت ختم کی نا قرآن نے ہم نے اس کے بعد قدم قدم کے اوپر ایسی شخصیتیں کھڑی کر رکھی ہوئی ہیں کے تصور میں بھی ان کی کی ان خدائی ہمارے ذہن کے اوپر مسلط ہے فلاں امام نے یہ فرمایا ہے معاملہ آپ کا ختم نہ آپ سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اپنی کوئی رائے پیش کر سکتے ہیں نہ اس کو پرکھ سکتے ہیں نہ تنقید کر سکتے ہیں نہ تبصرہ کر سکتے ہیں جو مقام نبوت تھا وہ مقام دیا ہوا ہے نا صاحب یہ تو فلام حفصر کی کتابیں فلاں امام نے یہ بات کہی ہے فلاں محدث نے یہ بات کہہ دی حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک قدم قدم کے اوپر آپ نے یہ بت کھڑے کیے ہوئے ہیں صاحب اور یاد رکھیے کہ جب تک یہ انسان اور بندے کے درمیان یہ انسانی بت نہیں آپ توڑیں گے خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے ہمارے سامنے بت وہی ہیں جو ہندو درگا ماتا کا جو دیوتا کا بت پوچھا کا تھا وہ بت تو شاہی کچھ نہیں ہے حقیقت کیا ہے ان کی وہ تو یوں مت جا سکتے ہیں یہ بت جو انسانوں کے بت آپ کے قلب و دماغ کے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ایک بات ایک لفظ کبھی زبان سے تو نکالنا ایک طرف دل کی گہرائیوں میں بھی ان کے خلاف اگر یہ بات گزر جائے آپ کامتے ہیں ڈرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کہ کیا ہو گیا کیا حضرت مجھے معاف کر دیجیے گا بندہ بشر تھا بھول گیا کپارے ادا کرتے ہیں منتیں مانگتے ہیں سجدے کرتے ہیں جا جا کے انسان انسان کے سامنے جس سے ختم کرنے کے لیے قرآن آیا تھا جس کے لیے اس نے سب سے بڑی عظیم جو انسٹیٹیوشن آپ کے ہاں تھی پیغمبری کی نبوت کی نبی کو بھی ختم کر دیا اس نے کہ اب نبی بھی نہیں آئے گا مبادہ وہ بھی ایک انسان ہوگا تو اس انسان کے سامنے تم جھک جاؤ ایسا نہیں کتنی بڑی آزادی عطا کی ہے قرآن نے آپ کتنا بڑا بج ہے جس کو توڑا ہے تو ہم نے وہ تو میں نے ارض کیا نا کہ نبی تو پھر بھی ایک آیا کرتا تھا تو ہم نے تو قدم قدم کے اوپر یہ پھیلا رہا جوں ہزار برس سے پیچھے کی طرف آپ دیکھیے تو یہاں سے وہاں تک اور کے ہاں یہ انسان ہی انسان کھڑے ہیں اپنے دور کے اندر آپ دیکھیے تو قدم قدم کے اوپر انسان کوئی شخص نہ خدا کی کتاب کی صنعت پیش کرتا ہے نہ آپ کے سامنے عقل و فکر کی صنعت کوئی پیش کرتا ہے تو چلو وہاں نہ صحیح بعد میں نہ رسیدی خدا کے میں جو خدا تو بعد میں تمہیں ملے گا یا نہ ملے گا بنے گا پتھر کے بن یہ ترجمہ گا یعنی اکل و فکر سے ہی کوئی بات کہو کہ نہیں صاحب یہ فرما دیا آپ نے مان رہے ہیں وہ سارے کس حد تک مان رہے ہیں بات تو وہ آ گئی ہے پچھلے طلوع اسلام میں ہی لیکن اس کو پھر ذرا دوہرا دوں آپ کے سامنے معلوم ہو جائے کہ ہمارے سروں کے اوپر یہ سوار کتنے ہیں یہ خدا جو ہیں آپ کو معلوم ہے جو اس میں لکھا ہے کہ یہیں سیالکوٹ کے ضلع میں وہ گاؤں جو تھا اس گاؤں میں ایک شخص کی لڑکی فوت ہو گئی جوان تھی لڑکی شادی ہوئی نہیں تھی جنازہ لے آئے قبرستان تک مولوی صاحب نے فرما دیا کہ سر اسلام میں غیر شادی شدہ جوان عورت کا جنازہ جائز نہیں ہے کہ جنازہ تو میں نہیں پڑھاؤں اب کیا کیا جائے جنازے کے بغیر نہیں کی جا سکتی اب جس کا اس نے نکاح کرنا تھا وہ مر گئی وہ تو میت ہے کسی نے ان میں سے نہیں پوچھا کہ میاں صاحب آپ کیا کہتے ہیں اب اس مسئلے کا تو حل کوئی نہیں تو فوت ہو چکی پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں یہ جائز نہیں نہ وہ بتاتے ہیں نہ کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب اسلام جو ہے کوئی حضرت صاحب کہیں تشریف رکھتے ہیں جن سے آپ پوچھ کے آ گئے ہیں یہ کون صاحب ہیں جنہوں نے یہ فرمایا ہے کوئی سند نہیں کوئی حوالہ نہیں اسلام نے یہ فرما دیا کہہ دیا ہے صاحب اب انہوں نے یہ کہا صاحب کے سر جھکے ہوئے اب کھڑے ہیں قبرستان میں جنازہ سامنے لیے ہوئے کہ آپ کریں کیا وہ تو کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوتا پھر یہ آپ فرمائیے کہ پھر اسلام نے اس کا کوئی حل بھی بتایا ہے لگے ہاں حل بتایا ہے ابھی کر دیتا ہوں میں انتظام کہنے ٹھیک ہے قبرستان میں ایک شیشم کا درخت تھا مولوی صاحب نے شیشم کے درخت کے ساتھ اس میت کا جنازہ پڑھایا کہا معاف رکھیے گا میں بھول گیا جی ہاں شیشم کے درخت کے ساتھ اس لڑکی میت کا نکاح بڑھایا انت مولوی ان انہیں پتا نہیں شیشم تو اردو میں کہنے سادے تو ٹالی کہنے نا کہ ٹالی تو مونس ہوں پڑھانا ہی درخت پڑھا انت مولوی میں کہا ان سے کہو کہ جاتی کے صاحب اب بھی نکاح نہیں ہوا عزیزہ نے مان دنیا کیا کہے گی آپ کو اپنی طرف سے وہ کہے تو ہم کہیں کہ ساتھ جہالت ہے بیوقوفی ہے کہہ دیے وہ کہتا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اب وہ نکاح پڑا تو نکاح تو ایسے نہیں ہو جاتا وہ تو اس کو گرا پختہ ہونی چاہیے پختہ گرا کے لیے اس نے کہا کے ساتھ دیگ چاولوں کی پکاؤ لو ساری جائے ساری دے جی اس میں یہ ہے کہ وہاں پھر وہ گلاب چاول پکائے گئے تقسیم کیے گئے پھر جنازہ پڑا گیا نکاح پڑا گیا پھر اس کے بعد جنازہ پڑا پھر دفن کیا گیا مجھے اس قصے سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے ہوتی رہتی ہیں ہم آپ نے ہر جگہ بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے اسلام کی روح سے یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ اور کوئی شخص اس کے خلاف نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں تو بہرحال گاؤں کے لوگ بےچارے ہوں گے ٹھیک ہے ملا جی نے کیا تو نہ کہتا میں اس کے بعد انتظار کر رہا ہوں اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ ان حضرات علماء کرام میں سے کسی شخص نے بھی اس کے متعلق اس کے خلاف کچھ کہا ہے ایک لفظ نے کسی نے کہا گیا اور یہ تو بات میں نے ایک ایکسٹریم سی مثال دے دی جو کل ہوا ہے تو روز ہمارے ہاں یہ قصہ جو ہوتا ہے کبھی پوچھتے ہی نہیں ہے صاحب اس سے جب میں بتایا کرتا ہوں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اللہ امی کا بیٹا ہے صحت مند ہے ماں کا دودھ شیر مادر حلال طیب کے لیے پہلی مثال ہم دیا کرتے ہیں شیر مادر کی طرح حلال و طیب حلال و طیب دودھ جو ہے وہ اس کے چشمے جاری ہیں بچہ بھوک سے رو رہا ہے وہ دودھ اس کے منہ میں نہیں دیا جا سکتا صاحب جب تک مولوی صاحب آ کے اذان نہ دیں بچے کے ماں ہے خدا کا کوئی حکم لائیے ہم اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں ہم مکلف ہیں اس کو ماننے کے لیے وہاں نہیں آپ کو کوئی بات ملتی عقل و فکر کی روح سے کوئی بات کہیے نہیں صاحب پھر یہ تو حکم بڑی سے بڑی وہ سند ہوگی تو کیا نہیں پکی روٹی بھی لکھے ہوئے ہے جی آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا میں نے کیا کہا ہے مسل مسائل کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ نام ہے پکی روٹی گل تو مک گئی پکی پکائی روٹی اس کتاب کا نام ہے ہماری تعلیم انہیں راستوں سے ہوئی تھی یہ کوئی تین پوچھے تیرا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا ہوا آخ جی وہ بیٹھا ہوا ہے لوتا دن ہٹ جائے گا نا یہ ہے وہ پکی روٹی اس قسم کے اس کے اندر سارے مسائل اور وہ سند ہوتی ہے آپ سوچئے کہ انسانوں کی عقل و فکر کو معروف کرنا ان کے قلب اور دماغ کے اوپر ان چیزوں کو ایسے مسلط کرنا کہ یعنی وہ سوچئے وہ باپ اس بیچاری لڑکی کا جس کی وہ میت تھی اس پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت جب یہ کہا ہوگا کہ یہ دفن نہیں کی جا سکتی اس کا جنازہ جائز نہیں ہے اف اف